حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار بیس